Assalamu alaikum. Measurement of interest. This is what we are going to talk about today. You are familiar with the various methods of assessing and evaluating personality of a person. We have been talking about the structure test and the projective tests and how these different tests are developed, designed and used, and most importantly how they are interpreted. All of these tests assess or gauge different aspects of a person personality but more commonly we use test which are trying to evaluate the trait foundation or basic characteristics of a person personality یعنی سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ہم جب پرسنالٹی ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ٹیسٹ کسی انسان کی خصوصیات اس کے مختلف اصاف یا کیریکٹرسٹکس یا اس کی مختلف کوالٹیز کو میجر کرتے ہیں اسٹرکچر ٹیسٹ کی مدد سے ہم ایک کلیئر کٹ قسم کی ڈائریکشن دے دیتے ہیں ٹیسٹ ٹیکر کو اس کو وہ فالو کرتا ہے سوالات یا بیانات کے جواب میں وہ اپنے جوابات ریکارڈ کراتا ہے دوسری جانب پروجیکٹو ٹیسٹ میں ہم اس کو ایک ایمبیگیس اسٹیمولس دیتے ہیں یا ایک سے زیادہ اسٹیمولا اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور سبجیکٹ جو ہے اپنی سوچ کے مطابق یا اپنی پرسپشن کے مطابق ان کی ڈسکرپشن دیتا ہے بعض اوقات وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو انک پلاٹس میں یا کسی اور ایمبیگوس تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے بعض اوقات وہ تصویروں کے بارے میں کوئی کہانی بناتا ہے اور بعض پروجیکٹو ٹیسٹ میں اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرائنگ کرے اور اس کی ڈرائنگ کو جو سائیکولوجسٹ ہے یا ایگزامنر ہے وہ انٹرپریٹیشن خود کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی پرفارمنس ہے یا جو بھی جوابات کسی سبجیکٹ نے یا ریسپونڈنٹ نے دیے اس کو معلوم نہیں کہ ان کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوگی بہرحال ہم چاہے اسٹرکچر ٹیسٹ استعمال کریں یا ہم پروجیکٹو ٹیکنیکس استعمال کریں ہر دو صورت میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی شخص کی پرسنالٹی میں کون کون سی ٹریٹس ہیں یا کون کون سی کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں ایک اور طرح کے ٹیسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن میں ہم ان ٹریٹس کی بجائے ہم کسی انسان کے کی یا اس کی دلچسپیوں کی پیمائش کرتے ہیں آخر ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں یہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی شخص کس طرح کی ہابیز میں دلچسپی رکھتا ہے فارغ وقت میں کیا کرنا پسند کرتا ہے اور اس کو ایک ایکٹیویٹی کے مقابلے میں دوسری ایکٹیویٹی کیوں کر پسند ہے کس حد تک پسند ہے اور اس کی پسند کی کیا امپلیکیشنس ہے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں اگر ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی اس سے پہلے اتنے زیادہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ خاص طور پہ پرسنالٹی ٹیسٹ جو تھے وہ موجود نہیں تھے اور اسی طرح سے ابلیٹی کے گروپ ٹیسٹ بھی اس سے پہلے موجود نہیں تھے مگر جنگ عظیم کے دوران اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کم وقت میں زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے ان کی اسسمنٹ کی جائے ابلیٹی کی بھی اور پرسنالٹی کی اور یہ دیکھا جائے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ جنگ میں جانے کے لیے فٹ ہیں اور کون سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو جنگ میں بھیج دیا گیا تو فائدے کی بجائے دراصل کسی قسم کے نقصان کا ہی باعث وہ ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ بہت تیزی سے نئے نئے ٹیسٹ جو ہیں وہ بنائے گئے ان میں بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے گئے انڈیویجل کی بجائے گروپ ٹیسٹ کو ترجیح دی گئی اور یوں ہمارے پاس بہت کم وقت میں بہت سے نئی طرح کے اسسمنٹ ٹولس یا انسٹرومینٹس آ گئے اسی دوران اس چیز کی بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ جب لوگ جنگ سے واپس آ گئے تو ریہیبلیٹیشن ہو رہی تھی معاشرے کو بھی اور انڈیویجولس کو بھی نئی زندگی کی ایک نئی روح کی ضرورت تھی اور ان کی ریہیبلیٹیشن اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ ان کے پاس بہت سے اکنامک اور سوشل مواقع ایسے ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں ایڈجسٹ ہو سکے جب اکنامک مواقع کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے انڈسٹری میں جا کے کام کرنا تھا نئی آرگنائزیشنز اور نئے انسٹیٹیوشنز بن رہے تھے اور ہر جگہ پہ جب امپلائمنٹ اپرچونیٹیز موجود تھیں تو اس بات کی ضرورت تھی کہ کس طرح سے اچھے ورکرس کو سلیکٹ کیا جائے ان کی اسکریننگ کیسے کی جائے جو لوگ ملازمت کے لیے یا کسی خاص پلیسمنٹ کے لیے موزوں نہیں ہیں ان کو کیسے اسکرین آؤٹ کیا جائے اور کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کون سے لوگ کسی ملازمت کے لیے یا کسی جاب کے لیے یا کسی پلیسمنٹ کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہیں اس حوالے سے جہاں اور بہت سے ٹیسٹ بنائے گئے وہیں پر انٹرسٹ کے ٹیسٹ بھی بنائے گئے آخر کیا وجہ تھی کہ سائیکالوجسٹ کو یہ خیال آیا کہ ہم لوگوں کے انٹرسٹ کی پیمائش کریں اس کی بنیاد میں یا اس کی تہ میں ایک جو بیسک چیز تھی وہ یہ آبزرویشن تھی کہ دیکھا گیا کہ مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ خاص طرح کے انٹرسٹ یا دلچسپیاں رکھتے ہیں اور اگر ہم ان کے انٹرسٹ کی میجرمنٹ کر لیں ان کی جانچ کر لیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس پروفیشن کے لیے زیادہ فٹ ہیں اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے اسی چیز کو اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اگریسو قسم کی ایکٹیویٹیز پسند ہیں اگریسو قسم کی اسپورٹس پسند ہے مثلاً وہ فٹ بال کھیلنا پسند کرتے ہیں یا باکسنگ کرنا پسند کرتے ہیں یا فینسنگ تلوار بازی یا رائفل شوٹنگ اس میں ان کو دلچسپی ہوتی ہے بہت سے لوگ شکار میں دلچسپی رکھتے ہیں دوسری جانب آپ کو ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جن کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ وہ شکار کریں یا فینسنگ کریں یا شوٹنگ کریں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی دلچسپیاں اس بات کی عکاسی کر رہی ہیں کہ وہ مختلف طرح کی پرسنالٹی کے حامل لوگ ہیں چنانچہ انہی آبزرویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسے ٹیسٹ جنگ عظیم کے بعد ڈیولپ کیے گئے اس سلسلے میں سب سے پہلے کاوش جس سے آپ تھوڑا سا واقف بھی ہیں وہ تھی اسٹرانگ اور ان کے کولیگس کی پیشکش Strong and and his colleagues they on they developed perhaps the first instrument that could measure interest of people یہ دیکھا گیا کہ مختلف لوگ جو ایک ہی پروفیشن میں ان کی ہابیز کے یا پاس ٹائمز کے یا دلچسپیوں کے ایک خاص طرح کے پیٹرنس ہیں آپ نے بھی ارد گرد دیکھا ہوگا کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی انجینئر یا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ پینٹنگ میں دلچسپی رکھتا ہو یا میوزک میں گو کہ ہمیں ایسے ڈاکٹرز دکھائی دیتے ہیں جو پینٹ بھی کرتے ہیں گاتے بھی ہیں یا کوئی میوزیکل انسٹرومینٹ بجا بھی لیتے ہیں لیکن ہم ایک کامن پیٹرن کی بات کریں کہ ایک پروفیشن کے طور پہ ان میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں اسی طرح سے اگر آپ بزنس پرسنس کی بات کریں تو شاید آپ کو ان میں زیادہ ایسے لوگ دکھائی دیں جو کہ گولف کھیلنا پسند کرتے ہیں یا سوئمنگ کرنا پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایک انجینئر کی بات کریں گے تو شاید اس کی ایسوسیشن اور افیلیشن کسی اور طرح کے کلب کے ساتھ ہوں گی اور عام طور پر ایک ڈاکٹر کے پاس یا انجینئر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ ٹیسٹ میچز جا کے کھیلے تو کرکٹ عام طور پہ آپ کو دکھائی دے گا کہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں کھیل رہے ہوتے ایکسیپشنس ہمیشہ موجود ہوتی ہیں بہت سے ڈاکٹرس ہوں گے جن کو کرکٹ میں دلچسپی ہوگی کرکٹ میچز دیکھتے بھی ہوں گے لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک پروفیشنل گروپ میں ایز اے ہول زیادہ تر کس طرح کی ایکٹیویٹیز پائی جاتی ہیں چنانچہ اسٹرانگ اور ان کے کولیگس نے جو آبزرویشن کی اس کی بنیاد پر انہوں نے دیکھا کہ ہم اس طرح کے اسکیل یا اس طرح کے انسٹرومینٹس بنا سکتے ہیں جس سے یہ شناخت کی جا سکے کہ کون سا شخص جو ہے کسی خاص پروفیشن میں شاید زیادہ اچھی طرح سے فال کرے گا اور اس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوگا using the criterion group approach Strong developed a test to see if the interest of a person اور test matched with the interest and values of people who've chosen profession یعنی انہوں نے کرائیٹیرین گروپ اپروچ استعمال کی آپ اس اپروچ سے واقف ہیں یعنی آپ ایک اسٹینڈرڈ گروپ لیتے ہیں جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے یہ پروفیشنلس کا ایک گروپ ہے جو اس پروفیشن کے میں پائے جانے والے لوگوں کو مکمل طرح سے ریپرزینٹ کرتا ہے یہ ان کے انٹرسٹ اور دلچسپیاں ہیں اور اگر اس گروپ کی یہ دلچسپیاں ہیں تو جس شخص کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کو ہم اس گروپ کے ساتھ کمپیئر کریں گے بیکاز یہ گروپ ہمارا کرائٹیرین ہے اسٹرانگ uh, ان کے کولیگس نے بھی یہی کیا انہوں نے پروفیشنز آئیڈینٹیفائی کیے پروفیشنل گروپس لیے اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں ان کی آئیڈینٹیفکیشن کی نشاندہی کی اور ان کو ایک کرائٹیرین کے طور پر استعمال کیا the group included person belonging to various professions three ninety nine items of S V I B R related four main and 32 occupations for women. Now, you can say that why did they have men and women scales separately? کیوں نہیں ایسا ہوا کہ عورتوں اور آدمیوں کے لیے ایک ہی اسکیلس بنا لیے جائے لیکن ہمارے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ایک ایسے دور کی اور ایسے زمانے کی بات کر رہے ہیں جو کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کا زمانہ ہے اور اس وقت غالباً عورتیں اور آدمی شاید ایک پروفیشنز میں زیادہ کام نہیں کرتے تھے عورتیں مخصوص طرح کے پروفیشنز میں زیادہ جاتی ہوں گی اور آدمی کسی اور طرح کے پروفیشنز میں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈفرینشیشن ابھی بھی پائی جاتی ہے عورتیں زیادہ تر ٹیچنگ میں یا میڈیسن میں اس طرح کے پروفیشنز میں زیادہ جاتی ہیں پائلٹ میں یا فائٹر پائلٹ کے لیے یا ملٹری کے لیے عورتیں بہت کم جاتی ہیں مگر باہر کیف اس ٹیسٹ کے اوپر اس وقت بھی یہ کیا گیا کہ یہ ایک جینڈر بایس ٹیسٹ ہے آدمیوں کے لیے اور آکوپیشن منتخب کی گئی عورتوں کے لیے اور جس کا مطلب ہے کہ ان کے آئٹمس فرق تھے اور ان کی ایکٹیویٹیز یا ان کے انٹرسٹ بھی مختلف تھے یہ ایک بڑا تھا جو کہ اس ٹیسٹ پر کیا گیا ان ان S V I B weighted according to the of of occurrence in interest particular occupation group جو بھی آکوپیشنل گروپس منتخب کیے گئے ان میں دیکھا گیا کہ جو انٹرسٹ ہم جانچ رہے ہیں ان کی فریکوینسی کیا تھی کتنے زیادہ پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کمپیئر کیا گیا کہ نارمل پاپولیشن میں یا جنرل پاپولیشن میں ان کی کیا فریکوینسی ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک عام شہری ہیں اور آپ اپنی ٹیسٹنگ کے لیے یا اسسمنٹ کے لیے آئے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے اور جو کرائٹیرین گروپ تھا اس میں انٹرسٹ کس طرح سے تھا ایک اچھی چیز یا ایک اسٹرانگ پوائنٹ جو کہ اس ٹیسٹ میں پایا گیا وہ یہ کہ اس میں نام بہت اچھی طرح سے استعمال کیے گئے جو گروپس استعمال کیے گئے وہ خاصے اچھے تھے around 300 hundred people use in each group جو مختلف آکوپیشن گروپس لیے گئے ان میں تقریباً تین تین سو لوگ ایک ایک میں استعمال کیے گئے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ اسکورز میں بھی ان کو کنورٹ کیا گیا the raw scores on S V I B were standard standard mean and and standard of ten یعنی اسٹیٹسٹیکل پروسیجر بھی پراپرلی uh, اڈاپٹ کیے گئے کوشش کی گئی کہ سائیکومیٹرک پراپرٹیز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں نارم جو ہے uh, بہت چھوٹے سائز کے نہ ہوں اور ایک اچھے سائز کے 300 کا size for each occupation was a good size for formative sample بعد میں بہت زیادہ ریسرچ میں یہ ٹول uh, استعمال کیے گئے ریسرچ سے کچھ چیزیں اس کے بارے میں سامنے آئی مثال کے طور پر یہ چیز سامنے آئی کہ جو interest S V I B کی مدد سے میجر کیے گئے اسٹیبل اسٹیبل اوور ٹائم یعنی اگر آج آپ نے ایک ٹیسٹ دیا ہے اور آپ کے جو انٹرسٹ میجر کیے گئے اگر آج سے پانچ سال بعد یا دس سال بعد بھی میجرمنٹ کی گئی تو آپ کے انٹرسٹ وہی نکلے اس کے لیے ایک جو عام طور پہ کوٹ کی جانے والی اسٹڈی ہے وہ ہے اسٹینفرڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو کہ نائنٹین تھرٹیز میں جن کو یہ ٹیسٹ دیا گیا ان کے انٹرسٹ میجر کیے گئے اور کافی سال بعد جب ان کو دوبارہ اسیس کیا گیا تو ان کے انٹرسٹ تقریباً وہی تھے اور یہاں تک دیکھا گیا کہ بائیس برس بعد تک بھی لوگوں کے انٹرسٹ جو تھے وہی نکلے جو کہ بائیس برس پہلے تھے ہاں، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو دیکھی گئی وہ یہ دیکھی گئی کہ انٹرسٹ جو ہے عام طور پر خاصی چھوٹی عمر میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں تقریباً سترہ برس کی عمر تک عام طور پہ لوگوں کے جو انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں they remain relatively stable across years تو آپ ہو سکتا ہے جب آپ عمر میں بڑے ہوں تو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کے دل میں جو خواہشات ہیں یا جو ایکٹیویٹیز آپ کو اچھی لگتی ہیں یا جن چیزوں کو آپ انجوائے کرتے ہیں آج بھی چالیس برس کی عمر میں یا پچاس برس کی عمر میں وہی ہوں گی جو شاید اٹھارہ برس کی عمر میں تھی اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اکثر جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں بڑی عمر کے ٹیچرس کو دیکھتے ہیں یا کلیگس کو یا اپنے باسز کو دیکھتے ہیں جو کہ آپ سب ان چیزوں سے اپنے مستقبل میں گزریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل مختلف لوگ ہیں مختلف انسان ہیں because they appear to be different they are older they are mature they are more experience they appear different in physical sense also students کے مقابلے میں استاد امپلائی کے مقابلے میں باس کیونکہ عمر کا فرق ہے فزیک میں فرق آ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ان میں صرف ایک فزیکل ڈفرینس آیا ہے میچورٹی کا ڈفرینس آیا ہے ایکسپیرئنس کا ڈفرینس آیا ہے انٹرسٹ جو دل میں ہے جو دماغ میں ہے یا جو ایکٹیویٹیز خوشی کا باعث بنتی ہیں بڑی عمر میں بھی وہی انسان کے ساتھ رہتی ہیں اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں دوسرے لوگوں کو سمجھنے میں شاید بہت زیادہ آسانی ہو جائے anyway coming back to S B I have said that it was a popular tool it was a useful tool it had good psychometric properties and use in lot of research and the research that interest are stable across time relatively stable obviously نئے انٹرسٹ بھی آ جاتے ہیں نئی دلچسپیاں زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں کچھ پرانی دلچسپیاں جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تو آپ ان کو بلا دیتے ہیں یا بعض اوقات کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کر دیتے ہیں یا پوسٹ پون مگر جنرلی ریلیٹیولی اسٹیبل ہوتی ہیں اس کو خاصا پاپولرلی استعمال کیا گیا ابھی بھی لوگ بعض ریسرچز میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن دو بڑی چیزیں یا دو بڑے کرٹیسزم اس ٹیسٹ کے بارے میں پائے گئے پہلی بات تو یہ کہ it it was was believe that a gender biased tool عورتوں کے لیے اور آدمیوں کے لیے الگ الگ چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں اور کیوں ہم یہ زیوم نہیں کر رہے کہ مرد و خواتین ایک سے انٹرسٹ رکھتے ہیں اگر آپ انیشل سائیکولوجی کو دیکھیں تو سائیکولوجی پہ آج یہ بڑا کیا جاتا ہے کہ it has been a gender biased science in the initial years ابتدا میں جتنے ایکسپیریمنٹ سائیکولوجی میں کیے گئے وونٹ کی لیب سے لے کے آنورڈس جب بھی تجربات کیے گئے ریسرچز کی گئی جو انفارمیشن یا سائنٹیفک ایویڈینس حاصل کی گئی وہ عام طور پر میل سیمپل سے لی گئی جو سیمپل استعمال کیے گئے بنیادی طور پر مردوں پر مشتمل تھے and that to white males زیادہ ریسرچ زیادہ ایکسپیریمنٹیشن ویسٹ میں ہوئی گورے مرد اس میں استعمال کیے گئے اور شاید ہی آپ کو کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ پرانا نظر آئے جس میں فیمل سیمپلس بھی استعمال کیے گئے اس میں شاید کوئی اتنا بڑا حرج نہ ہوتا لیکن بنیادی حرج یہ ہے کہ انفارمیشن ڈیٹا تمام تر چیزیں جو ہمیں معلومات ملی ایویڈینس جو ملی that was obtained from a male sample but it was generalize to all population that include men as well as women تو عورتوں پہ جو چیزیں اپلائی کی گئیں ریسرچ میں کوئی فیمل سیمپل نہیں تھا جس سے وہ انفارمیشن حاصل کی گئی تھی مگر اس کو جنرلائز فیملس پر بھی کیا گیا جیسے بالکل یہ کہا جاتا ہے کہ وائٹ میل سے حاصل ہونے والی انفارمیشن وائٹ میلس کے ساتھ ساتھ بلیک میلس پہ بھی وائٹ فیملس پہ بھی بلیک فیملس پہ بھی اپلائی کی گئی تو یہی کریٹیسم جو ہے اس ٹیسٹ میں بھی دیکھا گیا کہ تھوڑی سی اس میں جینڈر بائس ہو سکتی ہے جینڈر بائس ٹیسٹ تو شاید نہیں ہے لیکن ٹیسٹ ڈیولپ جس طرح سے کیا گیا that approach was perhaps gender biased but and even bigger was regarding the theoretical foundation یعنی کس بنیاد پر اسٹرانگ نے یا ان کے کولیگز نے یہ سمجھا کہ کسی شخص کے انٹرسٹ جو ہیں اس شخص کی پرسنالٹی کی نشاندہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے جب یہ ٹیسٹ ڈیولپ کیا تو اپنی آبزرویشن کی بنیاد پر یہ ٹیسٹ بنایا کوئی تھریٹیکل فاؤنڈیشنز نہیں تھے کوئی تھیری پہلے سے موجود نہیں تھی جس نے یہ بتایا ہو کہ لوگوں کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ان کی پرسنالٹی کو ظاہر کرتے ہیں یہ ایک بڑا تھا جس پہ لوگوں نے بعد میں کام کیا جو ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی اس ٹیسٹ کے بعد وہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے ایسی ریسرچ کی جس سے یہ چیزیں ظاہر ہوئیں کہ واقعی انسان کے انٹرسٹ جو ہیں اس کی پرسنالٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور اس کی پرسنالٹی کیریکٹرسٹکس کی نشاندہی کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص طرح کی پرسنالٹی کے لوگ جو ہیں وہ خاص طرح کے انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کو اگر ہم زیادہ گہرائی میں جا کے دیکھیں تو شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خاص طرح کی پرسنالٹی کے لوگ خاص طرح کے پروفیشنز میں جاتے ہیں اور خاص طرح کے پروفیشنز کے جو لوگ ہیں یا پروفیشنلز ہیں وہ ایک خاص طرح کے یا مخصوص طرح کے انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہالینڈ نے اپنی ایک تھیری پیش کی the theory of vocational interest and this theory was a milestones to the development of more interest Holland کی تھیوری جو تھی ان کی اس ریسرچ اور آبزرویشن پر بنائی گئی کہ ہاں واقعی لوگ جو ہیں ان کی پرسنالٹی اور ان کے انٹرسٹ میں ایک تعلق پایا جاتا ہے according to that theory people's personality is expressed in their interest یعنی لوگوں کی جو انٹرسٹ ہے یا ان کی دلچسپیاں جو ہیں وہ ان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں اور نمائندگی کرتی ہیں کوئی شخص کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے اور ذوق و شوق سے حصہ لیتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی پرسنالٹی کا مالک ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ کوئی ایسا انسان جو بہت سافٹ ہارٹیڈ ہو بہت زیادہ افیکشن پہ بہت زیادہ ہو نیچرنس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہو کائنڈ ہو سنسیئر ہو بہت آنےسٹ ہو اس کو شاید ہنٹنگ کا یا شکار کا اتنا شوق نہ ہو کیونکہ سب لوگ کسی کا خون بہا کے خوش نہیں ہو سکتے لیکن کسی کسی اور اور شخص شخص کو کو پرسنالٹی کے مالک اس بات کا ہنٹنگ کے دوران احساس بھی نہیں ہوگا کہ کسی جاندار کا خون بہایا گیا ہے یہ اور اس طرح کی اور آبزرویشن جو ہے انہیں کو لیتے ہوئے یہ تھیری جو ہے یہ پیش کی گئی furthermore considering people's interest we can classify them into one or more of the six categories of personality factors اگر ہم لوگوں کی شخصیت کا جائزہ لیں اور ان کے انٹرسٹ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ان کو کم از کم چھ کیٹیگریز یا چھ کلاسیفکیشن جو ہالینڈ نے دی ان میں کہیں نہ کہیں فٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایک کیٹیگری میں پورا آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک سے زیادہ کیٹیگریز میں فٹ ہوتا ہو یعنی اس میں ایک سے زیادہ فیکٹر جو ہیں وہ اس کی شخصیت میں پائے جاتے ہوں اور یہ سب کچھ ہم کسی کے انٹرسٹ کو دیکھ کر جانچ سکتے ہیں جو سکس کیٹیگریز آف فیکٹر دیے وہ یہ ہیں ریئلسٹک یعنی کسی شخص کی جو شخصیت ہے اس میں ریئلسٹک ہونا پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا یہ ہم اس کے انٹرسٹ سے دیکھ سکتے ہیں انویسٹیگیٹو کوئی شخص کتنا انویسٹیگیٹو ہے کتنا کیوریس ہے نئی چیزیں تلاش کرنے میں اور ڈسکوری میں اس کو کتنی دلچسپی ہے یہ ایک شخص کی پرسنالٹی کا حصہ ہو سکتا ہے آرٹسٹک اینڈ سوشل آرٹ یا فنون لطیفہ سے انسان کی دلچسپی ضروری نہیں کہ وہ ایک ٹرینڈ آرٹسٹ ہو لیکن اس کو میوزک میں اس کو پینٹنگ میں یا اس طرح کی چیزوں میں کیا دلچسپی ہے یا نہیں ہے اس سے بھی اس کی شخصیت کی بہت زیادہ عکاسی ہوتی ہے کوئی شخص کتنا سوشل ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول میں کتنا خوش رہتا ہے کتنا ویل ایڈجسٹڈ رہتا ہے یہ بھی اس کی ایکٹیویٹی سے ظاہر ہوتا ہے انٹرپرائزنگ اینڈ دین کنوینشنل کوئی خاص طرح کی ایکٹیویٹیز یا انٹرسٹ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا انٹرپرائزنگ ہے اس میں کتنا شوق ہے اس کو کتنی دلچسپی ہے اس چیز میں کوئی نئی نئی چیزیں کرے نئے ایکسپیریمنٹس نئے ایکسپیرئنس کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ایکٹیویٹی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت کنوینشنل یا روایت پسند ہے وہ زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے نئے تجربات کرنا پسند نہیں کرتے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ شاید خوش نہیں رہتے ہوں گے وہ ایک روٹین میں اور ایک سیٹ پیٹرن میں خوش رہتے ہیں سو so, ہالینڈ نے جو تھیری دی ووکیشنل انٹرسٹ کی اس سے یہ فیکٹر سامنے آئے یہ تو ایک پہلا کنٹریبیوشن تو یہ تھا کہ انہوں نے ایک نئی تھیری پیش کی جس کی ضرورت موجود تھی اس سے زیادہ جو ایک شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں یوزفل کانٹریبیوشن تھا وہ یہ تھا کہ اس تھیری کی بنیاد پر لوگوں نے نئے انسٹرومینٹس بنائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسٹرانگ کا جو ووکیشنل انٹرسٹ بلینک تھا اس میں یہ کرٹیسزم پایا جاتا تھا کہ اس کی کوئی تھوریٹیکل فاؤنڈیشن نہیں ہے لیکن اب جب ہالینڈ نے اپنی ریسرچ کے بعد یہ تھیری دی تو اس کے بعد ایک تھوریٹیکل فاؤنڈیشن موجود تھی and the finding that had had applied people like Campbell like these finding and this findings tool revise the S their I B and developed and developed a new Campbell The strong Campbell interest inventory, SCII. بنیادی طور پر یہ وہی اسٹرانگ کا بلینک ہے ایس وی آئی بی لیکن اس میں کیونکہ ایک تھریٹیکل فاؤنڈیشن کی کمی موجود تھی کیمپ پیل نے اس کو اس میں انکارپوریٹ کیا اور ایک نئی نیا انسٹرومینٹ جو ہے اس کو یا ایک نئی انوینٹری کو ترتیب دیا developed in 1974 and men for both men and women it is a gender free version پہلا ورژن یعنی S V I B P ایک کرٹیسم تھا کہ وہ ایک جینڈر بائسڈ ٹیسٹ ہے لیکن اس دفعہ اس میں جو اسکیل سیپریٹ تھے ان کو کمبائن کر دیا گیا in like the S B I B the S C I I does not have separate scale for men and women دونوں کے جو آئٹمس تھے ان کو کمبائن کیا گیا جو ایسے آئٹمس تھے جو کہ کلیئرلی میل اور کلیئرلی فیمل اور ان کو جو تھا ماڈیفائی کیا گیا اور دونوں کو مرج کر کے ایک اسکیل بنا دیا گیا جو کہ آپ مرد و خواتین دونوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں دس اسکیل واز ڈیولپڈ اور this inventory was developed primarily for the measurement of interest for both men and women items اگر ہم دیکھیں تو اس میں خاصے زیادہ آئٹمس ہیں ایس وی آئی بی کی طرح سے ہی تین سو پچیس آئٹمس اس میں پائے جاتے ہیں the response option include like dislike اور انڈیفرنٹ ہر آئٹم کے ساتھ تین آپشنس ہیں آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لائک کرتے ہیں ڈس لائک کرتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ انڈیفرنٹ ہیں the present version of S C I I contains seven parts اس میں تین سو پچیس آئٹمس ہیں تین ریسپانس آپشن ہیں ہر آئٹم کے لیے اور اس کے ساتھ حصے ہیں جو مختلف طرح کے انٹرسٹ کی نشاندہی کرتے ہیں one occupation that carries one hundred and thirty one items school subjects thirty six ways fifty one items thirty nine items پر thirty items and your characteristics forty items نا this scale has one form for every one male and female as we set so this inventory has two specific characteristics, very strong features. One, it has a strong theoretical foundation proposed by Holland. ان کی تھیری کی بنیاد پر اس کو ڈیولپ کیا گیا اور ایس وی آئی بی کو ریوائز کیا گیا اور دوسری چیز یہ کہ it is not a gender biased test scoring کا پروسیجر کو خاص کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اسکورنگ میں several scores are obtained for each profile کم از کم چار طرح کے جو لیولز ہیں اسکورس کے آپ کے پروفائل میں اس میں ملیں گے سب سے پہلے general themes based on Hall theory اس کے مطابق جو تھیمس کسی شخص کی پرسنالٹی میں اور انٹرسٹ میں پائی جاتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں اس کے علاوہ scoring for the administrative indexes وہ کی جاتی ہے پھر تیسری طرح کے جو لیول ہے وہ ہے پرسنس انٹرسٹ انسان کا جو انٹرسٹ ہے ان کے بارے میں اسکور دیا جاتا ہے اور پھر فائنلی آکوپیشنل یعنی آکوپیشن کے حوالے سے اس کے اندر آپ کے پاس اسکور آتا ہے دیکھا جائے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ ایس بی آئی بھی ہی ہے لیکن اس کے جو بنیادی فلاس تھے ان کو ریموو کر دیا گیا اور اس کو ایک بہتر ٹول کے طور پر ڈیولپ کیا گیا اور بہت سی ریسرچز آپ کو ایسی ملیں گے جس میں اس کو استعمال کیا گیا اندر similar tool familiar with is the Kuder occupational interest survey K O I ایس اس انسٹرومینٹ سے آپ واقف ہیں کہ اس میں بھی ہم انسٹرومینٹس جو ہیں استعمال کرتے ہیں کسی بھی شخص کے انٹرسٹ کی میجرمنٹ کرنے کے لیے لیکن یہ تھوڑا سا ایس وی آئی بی سے مختلف ہے but this is one of the most popular tools use for the assessment of interest test taker has to select موسٹر مراد ہے تین آلٹرنیٹ سب دیے جاتے ہیں دیگر ایکٹیویٹیز میں سے موسٹ اور لیسٹرڈ جو ہے ان کو منتخب کیا جاتا ہے similar test takers interest and those whose occupation بھی ایک کرائیٹیرین موجود ہے مختلف آکوپیشن سے پائے جانے والے لوگ جو ہیں ان کے انٹرسٹ کے حوالے سے آپ کے یا جو بھی ٹیسٹ ٹیکر ہے اس کے انٹرسٹ کو جانچا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ایک رپورٹ بنائی جاتی ہے the instrument has separate norms for men and women separate scale for college majors are also available یعنی اس میں آپ میل اور فیمل کے سیپریٹلی بھی انٹرسٹ مہیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کالج میجر کے حوالے سے بھی اس میں آئٹم یا اسکیل موجود ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اسٹوڈینٹ نے صرف ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ آکوپیشن منتخب کرتے ہوئے انٹرسٹ دیکھے جائیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اسٹوڈینٹ کالج میں یا یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہوئے اپنے میجر سبجیکٹس کا انتخاب کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس اسکیل کو ہم یا اس ٹیسٹ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ کسی اسٹوڈینٹ کو کون سا سبجیکٹ ہے اس میں زیادہ دلچسپی ہوگی اور کس کے لیے وہ زیادہ سوٹیبل ہوگا سو وی can see that K I O S this instrument helps in two ways and it can be used for at least two major purpose one is it suggest as to which occupational group میں be best suited to a interest یعنی کوئی بھی شخص جو ہے اس کے لیے کون سا آکوپیشنل گروپ جو ہے سب سے زیادہ سوٹیبل ہوگا and secondly it can assist students in choosing their major subjects occupation کے لیے جانے والے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو کہ اپنا میجر سبجیکٹ منتخب کرنے کی اسٹیج سے گزر رہے ہیں A series of new scales is added to KOIS for non-traditional occupations. کچھ ایسے ہیں جو زیادہ ٹریڈیشنل نہیں ہیں ان کے حوالے سے بھی اس میں اسکیلس موجود ہیں in spite of of lack research data this scale is useful for guidance decisions for high school and college level students اس کے بارے میں اتنی ریسرچ اویلیبل نہیں ہے جتنی کہ اسٹرانگ کے بلینک کے لیے یا اسٹرانگ کیمبل میں موجود تھی لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا گیا کہ یہ گائیڈنس کے لیے اسکول لیول پہ اور کالج لیول پہ اسٹوڈینٹس کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے جیکسن کا بھی اسکیل جو ہے اسی طرح کا ایک اسکیل ہے the Jackson vocational interest survey that is J B I S it was developed by Jackson the version revise in 1995 is more commonly use and is available population for which it is meant The test is used for career education and counseling of high school and college students. It is developed for career planning of adults and for those who are seeking mid-life career changes. اس کو ان لوگوں کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اپنا کیریئر جو ہے شفٹ کرنے کے میں سوچ رہے ہیں یا بڑی عمر میں جا کے پلان کریں کہ ایک آکوپیشن سے دوسرے میں شفٹ ہو جائیں یہ بھی خاصا طویل انسٹرومینٹ ہے 289 ہنڈریڈ اس میں پائے جاتے ہیں it contains 289 hundred statements about job related activities it can be completed in around 45 five minutes the items follow a forced choice pattern جو آئٹمس ہیں ان کے ساتھ چوائسیز دی گئی ہیں ان میں سے سبجیکٹ کو چوائس منتخب کرنی ہوتی ہے and the respondent has to select one interest that he or she prefers over the others تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کا جواب دیں یا نہ دیں آپ کو کوئی نہ کوئی آپشن جو ہے اس کو منتخب کرنی ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ پریفر کرتے ہیں over other interest a good thing about this scale that it has version that can be hand code and that can be computer کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی اسکورنگ اگر آپ چاہیں تو آپ ہاتھ سے مینوئل اسکورنگ بھی کر سکتے ہیں اور مشین اسکورنگ بھی اس کی کی جا سکتی ہے جو اسٹرانگیسٹ پوائنٹ اس ٹیسٹ میں یا انسٹرومینٹ میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز جو they are very good very strong and it is not a gender bias test آپ نے یہاں پہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہم ان انسٹرومینٹس کی بات کرتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جینڈر بائز ہے یا یہ جینڈر باسڈ نہیں ہے آج جب ہم اکیسویں صدی میں بات کرتے ہیں کسی بھی چیز کی کسی بھی ریسرچ کی یا انفارمیشن کی یا ایویڈنس کی تو ہمارے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ کسی ایک جینڈر کے لیے بنائی گئی کسی ایک جینڈر سے حاصل کی گئی یا اس کو ہم دونوں جینڈرز پر جنرلائز کر سکتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ماڈرن ٹیسٹ ہیں اس میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے نام میں یا نارمیٹو سیمپل میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ریپرزینٹیشن تمام سیگمنٹ آف پاپولیشن کو دی جائے میل اور فیمل آل ایج گروپس یا آل اوریجنز uh, یا کلچرل بیک گراؤنڈس اگر سوسائٹی میں وہ سب پائے جاتے ہیں تو ان سب کو نامیٹو سیمپل میں جگہ ملنی چاہیے ایک اور انسٹرومینٹ جو ہے وہ منیسوٹا کے نام سے پایا جاتا ہے یعنی Minnesota vocational interest inventory M B I I is design who men who are not quality. ہم یہ دیکھتے ہیں بنیادی طور پہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ امریکہ میں ڈیولپ کیے گئے اور میں نے سوٹا آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کا بھی نام ہے بنیادی تصور یہ پایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے جو کہ زیادہ اورینٹیشن نہیں رکھتے کالج ایجوکیشن کے لیے جب ہم ڈفرینٹ آکوپیشنل گروپس کی یا پروفیشنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی پروفیشنز آتے ہیں doctor engineer lawyer architect teacher nurse ایسے پروفیشن جو روایتی قسم کے پروفیشنز ہیں جن میں ایک خاص طرح کی ایجوکیشن اور پروفیشنل کوالیفیکیشن کے بعد لوگ انٹر ہوتے ہیں مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے لوگوں میں مشتمل ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی وجہ سے نہیں جا پاتے یا کم از کم ان کی اپنی اورینٹیشن ہی نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ ہائر کوالیفیکیشن حاصل کریں بہت سے لوگ اگر ان کو آکوپیشن کوئی اویلیبل ہو تو شاید یہ پسند نہ کریں کہ اسکول یا ابتدائی کالج کے بعد اور بھی پڑھیں اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کم ایجوکیشن کے ساتھ جاب اپرچونیٹیز کچھ زیادہ موجود نہیں ہے لیکن جو زیادہ ڈیولپ ممالک ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کم ایجوکیشن کے ساتھ بھی لوگوں کو مختلف طرح کی آکوپیشنل اپرچونیٹیز موجود ہیں وہ ایک خاص طرح کا اسکیل یا ٹریننگ حاصل کر کے خاصی اچھی آمدنی اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں آج چنانچہ یہ ٹیسٹ جو میں نے والا ٹیسٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو کہ زیادہ کالج کی اورینٹیشن نہیں رکھتے اور جو فوکس ہے وہ اسکلس پر یا سیمی اسکل پر دیا گیا skill and semi skill trade are emphasize ایسی ٹریڈ ایسے پروفیشنز پر اس میں ایمفسائز کر رہے ہیں اور ان کو فوکس کر رہے ہیں جو جس میں اسکل یا سیما اسکل لوگ جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں جس کا مطلب کہ یہاں پہ ہم جو روایتی قسم کے پروفیشنس ہیں ڈاکٹر یا انجینئر اس کی بات نہیں کریں ہم ان پروفیشنس کی بات کریں جن کو ہم ٹریڈ کا نام دے سکتے ہیں اور جہاں پہ اسکلڈ یا سیما اسکلڈ ورکر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں the M B I I has been use extensively by the military and by guidance programs for individuals not going to college تو بہت سی ایسی اسٹڈیز بھی ہیں ایسی اوکیزن بھی ہیں جہاں پہ ان کو اس طرح کے لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا the M B I I has nine basic interest areas and twenty one specific occupational scales nine areas کے لیے اس کو بنایا گیا اور اس میں جو اسکیلس ہیں ان کی تعداد ہے اکیس The basic interest areas include areas like mechanical interests, electronics and food service. تین مختلف طرح کے ایریاز ہیں ایسے لوگ جو کالج میں زیادہ نہیں جائیں گے ہائر کوالیفیکیشن یا ایجوکیشن والے نہیں ہیں لیکن وہ الیکٹریکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کام کرتے ہیں فوڈ سروس سے تعلق رکھنے والے ایریا میں کام کرتے ہیں مے بی کوکنگ میں یا ہو سکتا ہے ویٹرز ہوں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ occupational scale cover occupation like plumber carpenter truck driver تو اب یہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ روایتی قسم کے جو ہائی لیول پروفیشنز ہیں ان سے ہٹ کے ایسے پروفیشن کے بارے میں انٹرسٹ بھی جو ہے اس کو بھی ہم میجر کر سکتے ہیں جو کہ عام طور پہ ہم کنسیڈر نہیں کرتے یعنی یہ دیکھنا کہ پلمبر بننے کے لیے کسی شخص میں انٹرسٹ موجود ہے یا نہیں یا کیا کوئی شخص ٹرک ڈرائیور بننے والے انٹرسٹ رکھتا ہے یا کہ نہیں کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ اگر آپ غور کریں تو اس طرح کے فیلڈ میں اور اس طرح کے آکوپیشن میں بھی انٹرسٹ بہت اہمیت رکھتا ہے آپ کو ایسی ریسپانسبلٹیز مثلا ٹرک چلانے کے لیے کسی کو نہیں دے سکتے جس کو اس کام میں دلچسپی نہ ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انٹرسٹ جو ہے وہ جاب سیٹسفیکشن سے بھی ریلیٹڈ ہے اور پرفارمنس سے بھی ریلیٹڈ ہے تو یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان پروفیشنس کے لیے ان آکوپیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ روایت سے ذرا ہٹ کے ہیں اور جو کہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں بنائے گئے جو کہ بہت زیادہ پروفیشنل کوالیفکیشن کے مالک ہیں بلکہ ایسے لوگوں کے لیے بنائے گئے جو کہ کالج اورینٹیشن نہیں رکھتے اور اسکلڈ یا سیما اسکلڈ ورکرس ہیں ایک اور اسکل جس کو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ریسرچ لٹریچر میں اس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے کریئر اسسمنٹ انوینٹری یعنی CAI. The test was developed by Charles B. Johansson in 1976. The test is developed for American citizens with less than four years of post-secondary education. بنیادی طور پہ ٹیسٹ ڈیولپ کیا گیا امریکی شہریوں کے لیے جن کی سکولنگ کے بعد بہت زیادہ تعلیم نہیں تھی اور جن کی سیکنڈری سکول کے بعد چار سال سے کم حد تک تعلیم تھی جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ وہ ابلٹی کے مالک نہیں ہے ایجوکیشن کے حوالے سے ظاہری باتوں میں اور ابلٹیز موجود ہوں گی انٹرسٹ اور ایپٹیٹیوڈ بھی ہوں گے لیکن جہاں تک اسکولاسٹک ابلٹی کی بات ہے وہ ان میں ایک کم لیول کی ہوگی جو ریڈنگ ابلٹیز کے اندر استعمال کی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ اگر آپ کے پاس تقریباً چھ برس تک چھ گریڈ تک کی یا سکس گریڈ تک کی ایجوکیشن ہے تو آپ اس کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں بنیادی تصور یہ بھی تھا اس میں کہ امریکہ کی شاید اسی فیصد کے قریب پاپولیشن جو ہے وہ اس لیول میں فال کرتی ہے یعنی جنہوں نے اسکول تو مکمل کیا اور سیکنڈری اسکول کے بعد بہت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تو یہ ایک ایسا سیگمنٹ آف پاپولیشن ہے جس کو شروع میں نظر انداز کیا گیا انٹرسٹ اسکیلز میں یا انٹرسٹ انوینٹریز میں کیونکہ شروع میں جو کرائیٹیرین گروپس استعمال کیے گئے پروفیشنز کے اور آکوپیشنس کے ان میں روایتی قسم کے پروفیشنز موجود تھے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسا ٹول ہے جس میں اس پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جو بہت زیادہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر پائی کسی بھی وجہ سے the test reading of as we have grade six level کا مطلب ہے کہ کم پڑھا لکھا شخص بھی جو ہے جو چھٹے گریڈ تک تعلیم حاصل کر چکا ہے وہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے بنیادی مقصد وہی ہے انسان کے انٹرسٹ جو ہے ان کو میجر کیا جائے item test taker is evaluated on Holland six occupational theme scales Holland نے جو سکس uh, فیکٹرز بتائے تھے انہی کو بنیاد بنا کر اس کے اسکیل جو ہے ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور ترتیب کیا گیا ہے basic interest in 22 areas are also assessed 89 occupation scales are used اس کا مطلب ہے کہ اس میں آکوپیشنز کی بہت بڑی ویرائٹی جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے the strong point is that the test has good validity and reliability and the test developer has also try to make the C A I culturally fair and gender bias free جب اس کی نارم جو ہے ان کو ڈیولپ کیا گیا تو کوشش کی گئی کہ یہ ایک جینڈر بائز سے آزاد ٹیسٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کلچر فری ٹیسٹ بھی ہو کسی بھی کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں کسی بھی کلچرل بیک گراؤنڈ والے لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کر سکیں اور ان کے بارے میں ہم جو ہے انفارمیشن حاصل کر سکیں آپ یہ دیکھیے کہ مختلف اسکیلس یا مختلف ٹیسٹ جن کی ہم بات کر رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گریجولی ان میں نئی چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں پچھلے انسٹرومینٹ میں پائے جانے والے جو ویک پوائنٹس تھے ان کو ریموو کیا جا رہا ہے ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ جب نامیٹو سیمپل لیا جا رہا ہے تو اس کو پہلے سے بہتر بنایا جا رہا ہے تو کہیں پہ جینڈر بایس کو ریموو کیا جا رہا ہے کہیں پہ کلچرل uh, بایس کو ریموو کیا جا رہا ہے کہیں پہ اس چیز کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے کہ کم پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی انسٹرومینٹس ہونے چاہیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیکو میٹرکس یا ٹیسٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک سائنس کی طرح سے کس طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی جا رہی ہے اور کس طرح سے نئی نئی جہت کے پر مشتمل جو ٹیسٹ اور اسکیلز یا انوینٹریز ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اندر test is the self directed research or S S D ابھی ہم نے نے ذکر کیا تھا کہ ہالینڈ اپنی تھیری دی ووکیشنل انٹرسٹ کے بارے میں اور جس سے یہ معلوم ہوا کہ ووکیشنل انٹرسٹ جو ہے کسی شخص کی پرسنالٹی کی بھی عکاسی کرتے ہیں اور یہی چیز تھی جس کو بنیاد بنا کر کیمبل نے ایس وی آئی بی کو بھی ریوائز کیا تو یہ اسکیل جس کی اب ہم بات کریں سیلف ڈائریکٹڈ سرچ یا S D S this was develop by Holland for the same purpose the test to simulate the counselling process by allowing respondents to list occupational aspiration indicate occupational and انس ایریاز یعنی جس طرح سے آپ کاؤنسلنگ پروسیس میں کرتے ہیں انسان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے بات کرے اپنی رائے دے بالکل اسی طرح سے جو رسپونڈنٹ ہے یا ٹیسٹ ٹیکر ہے اس کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنی رائے پروفیشنز کے بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں دے ٹیسٹ میں 228 آئٹمس موجود ہیں there are six scale that have 11 items each that describe activities ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز اور ان کو مختلف اسکیلز میں اور مختلف آئٹمس میں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے رسپونڈنٹس جو ہیں وہ لسٹ کرتے ہیں اپنے ایسپائریشنس کو and indicate occupational they also rate abilities and skills in these areas تو آکوپیشنل ایریاز کو بھی ریٹ کرتے ہیں اسکلس اور ابلیٹیز کے بارے میں بھی انفارمیشن جو ہے اس میں جنریٹ کی جاتی ہے اسکورنگ جو ہے اس کی تھوڑی سی مختلف ہے اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے but the S D S is self administered self scored and self interpreted vocational interest inventory test taker یا ریسپونڈنٹ یا سبجیکٹ خود ہی ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرتا ہے خود ہی اسکورنگ کرتا ہے اور خود ہی انٹرپریٹیشن جیسے کہ ہم نے کہا کہ کاؤنسلنگ کی ایک اپروچ اس میں استعمال کی گئی ہے تو فرد جو ہے اس کو یہ خیال یا یہ احساس نہیں ہوتا that I am being tested تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی ٹیسٹ انگزائٹی بھی شاید کم ہو جاتی ہوگی اسکورنگ بھی اس کے ہاتھ میں ہے ایڈمنسٹریشن بھی وہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے اور انٹرپریٹیشن کے پروسیجرز موجود ہیں اس کے مطابق وہ انٹرپریٹیشن بھی خود کر سکتا ہے the test scores the inventory and calculate six summary scores and these and further reflect areas of highest interest summary scores جو ہیں وہ ٹیسٹ کی اسکورنگ کرنے کے بعد حاصل کر لیا جاتے ہیں ان کو فردر کورس میں تبدیل کیا جاتا ہے اور کوڈ جو ہیں وہ انسان کے یا ٹیسٹ ٹیکر کے جو انٹرسٹ ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مینول موجود ہے اس کو انٹرپریٹیشن کرنے کا طریقہ موجود ہے تو جو ٹیسٹ ٹیکر ہے یا جو سبجیکٹ ہے وہ اپنے اسکور جو ہے ان کو دیکھ سکتا ہے ان کی جانچ کر سکتا ہے ان کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتا ہے جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جو کہ شاید ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیومنسٹک فارمیٹ میں یا پیراڈائم میں فال کرتا ہے ایسا فارمیٹ جس میں فرد کو یا کلائنٹ کو یا سبجیکٹ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے ایک شخص جو کہ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس ایک کاؤنسلر کے پاس اس لیے آیا ہے کہ اس کے انٹرسٹ کی جانچ کی جا سکے اس کو مکمل آزادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی ایسپریشنس کی بات کرے اگر آپ دیکھیں تو ہم پہلے جن اسکیلس کی بات کر رہے تھے یا جن ٹیسٹ کی ان میں ایسپریشنس کی اتنی زیادہ بات نہیں ہے انٹرسٹ کی یا ایکٹیویٹیز کی ہم بات کرتے تھے لیکن آپ کیا اسپائر کرتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے خیالات میں کیا ہے آپ کی اڑان سوچ کی پرواز کہاں تک ہے یہ چیزیں جو انسان کے اسپائریشن میں شامل ہیں جو کہ اس اسکیل کا یا اس انوینٹری کا ایک اسپیشل فیچر ہے تو اس میں جو ہے ایک فرد کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے ٹیسٹ ٹیکر کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کو یہ پارٹ بنایا گیا پورے ٹیسٹنگ پروسیس کا وہ ایڈمنسٹریشن بھی خود کرے اور اس کو جو ہے اس کی اسکورنگ بھی خود کرے اور انٹرپریٹیشن بھی خود کرے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف اسکیل جو ہیں ان میں کچھ چیزیں تو کامن ہیں یا یہ جو انوینٹریز ہیں ان میں کچھ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ انٹرسٹ کی میجرمنٹ کے لیے بنایا گیا اور اگر ہم دیکھیں جو ہم نے بالکل شروع میں بھی کہا تھا آخر انٹرسٹ کے لیے ہمیں ٹیسٹ بنانے کی اور اتنے زیادہ ٹیسٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے اور اس وقت ہم نے جتنے ٹیسٹ انٹرسٹ کی میجرمنٹ کے لیے موجود ہیں ان میں سے محض چند کا ذکر کیا ہے چند ایک ایسے ٹولز یا ایسے انسٹرومینٹس جو کہ بہت پاپولر ہیں بہت پاپولی اور کامنلی استعمال ہوتے ہیں ریسرچ ایویڈنس ان کے بارے میں موجود ہے ایسا ڈیٹا موجود ہے جو ان ٹیسٹوں کی افیکٹونیس میں اور ایکوریسی کے بارے میں ہمیں معلومات دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایسے اسکیلس موجود ہیں ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جن کو انٹرسٹ کی جانچ کے لیے آکوپیشنل سلیکشن کے لیے اسکریننگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ اگر ہم اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے تو یہ احساس یا یہ ریئلائزیشن کہ جب ہم پرسنالٹی اسسمنٹ کریں تو محض ہمیں پرسنالٹی کے مخصوص اور روایتی اسپیکٹس کو ہی میجر نہیں کرنا چاہیے ہمیں انٹرسٹ کو بھی میجر کرنا چاہیے ٹو ہمارے پاس تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن موجود ہیں جس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اس انسان کی پرسنالٹی کو مختلف انٹرسٹ جو ہیں they indicate different facets of a personal personality انسان کی شخصیت ہم جانتے ہیں کہ کسی ایک پہلو پر مشتمل نہیں ہوتی اس کے بہت سے پہلو ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شاید شاید تمام خصوصیات یا زیادہ تر کریکٹرسٹکس ہر شخص میں پائی جاتی ہیں لیکن انڈیویجول ڈفرینس کیا ہے وہ کیا چیز ہے جو ایک انسان کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ کس کمبینیشن اور کس پرپورشن میں وہ کریکٹرسٹکس کسی انسان میں پائی جاتی ہیں کیریکٹرسٹکس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کامن ہے ہر ایک میں تقریباً شاید تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں ہر ایک میں سینس آف ہیومر کی بھی کچھ نہ کچھ مقدار موجود ہوتی ہے ڈپریسو ٹینڈنسیز بھی ہوتی ہیں غصہ بھی ہر ایک شخص کو آ سکتا ہے آتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ چیز ہے لیکن غصہ سبھی کو آ سکتا ہے سب لوگ اریٹیٹ ہو سکتے ہیں سب لوگ خوش ہو سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں میں اگریشن زیادہ پایا جاتا ہے اینگر زیادہ پایا جاتا ہے کچھ کی سینس آف ہیومر زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے کچھ کی اریٹیبلٹی زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے کچھ کی سوبرائٹی جو ہے زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ پرسنالٹی کیریکٹرسٹکس تو موجود ہیں لوگوں کو صرف ہم اس طرح سے پہچانتے ہیں ان میں یہ دیکھتے ہیں ڈفرینشیٹ یہ کرتے ہیں کہ کسی میں کوئی چیز زیادہ ڈومیننٹ ہے کسی میں کوئی اور چیز انٹرسٹ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انٹرسٹ جو ہے کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کی عکاسی یوں کرتے ہیں کہ خاص طرح کے پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ خاص طرح کے انٹرسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اگر ہم چاہیں تو ہم ایک طرح سے اس کو بھی ایک پروجیکٹو اپروچ سمجھ سکتے ہیں پروجیکٹو اس حساب سے کہ اس میں ہم نے کوئی امبیگوس تو پیش نہیں کیا جو ٹیسٹ اور جو انوینٹریز ہیں وہ بھی اسٹرکچرڈ ہیں ان کے فارمیٹ موجود ہیں ان کے اسکورنگ کے پروسیجر موجود ہیں اکثر میں فورسڈ چوائسیز جو ہیں یہ فارمیٹ استعمال کیا گیا لیکن ہم کر کیا رہے ہیں ہم جو پروسیجر اڈاپٹ کر رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور اس بات کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ کسی شخص کے انٹرسٹ کیا ہے اور وہ شخص بھی جو ہے جو ٹیسٹ ٹیکر ہے وہ جب ٹیسٹ دے رہا ہے تو وہ یہی جانتا ہے کہ وہ انٹرسٹ کا ایک ٹیسٹ دے رہا ہے یا انٹرسٹ کی اسسمنٹ uh, کروا رہا ہے مگر الٹیمیٹلی انٹرپریٹیشن کس بات کی کی جا رہی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ جو ہے وہ ایک مخصوص طرح کی پرسنالٹی کی انڈیکیشن یا نشاندہی کر رہے ہیں یا کہ نہیں تو ہم ڈائریکٹلی پرسنالٹی میجر نہیں کر رہے ہم انٹرسٹ میں یہ کر رہے ہیں لیکن انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہم واپس پرسنالٹی کی جانب آتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ پرسنالٹی کو جانچنے کے لیے پرسنالٹی کو سیس کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ روایتی وہی ٹیسٹ استعمال کیے جائیں جس میں مختلف ٹریڈس کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے سوالات بھی بنائے جا سکتے ہیں ایسے ٹولز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جس میں انسان کی دلچسپیوں کی اور انٹرسٹ کی بات ہو لیکن یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کو ہم کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کرے زیادہ تر ہم اس کو ووکیشنل پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہیں یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے انٹرسٹ کون سے آکوپیشنل گروپس میں کامنلی پائے جاتے ہیں اور کون سے آکوپیشنل گروپس ہیں جو خاص طرح کا ایک اسٹائل رکھتے ہیں اور خاص طرح کے انٹرسٹ اور ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں اور آیا جو ٹیسٹ ٹیکر ہے اس کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص آکوپیشن کے لیے سوٹیبل ہوگا یا کہ نہیں یہ تو تھا کچھ آج ہم نے جو بات کی انٹرسٹ کے بارے میں اور کس طرح سے انٹرسٹ کی کو بھی ہم پرسنالٹی کے میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں مثلاً ایٹیٹیوڈ یا سیلف ایفیکیسی یا لوکس آف کنٹرول جن کی مدد سے ہم پرسنالٹی اسیسمنٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہم آئندہ بات کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ